حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سبزیوں سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے جس نے یہ کھائی ہو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور فرمایا اگر تم نے انہیں ضرور ہی کھانا ہو تو پکا کر ان کی بو ختم کر لیا کرو راوی نے کہا کہ ان سبزیوں سے مراد پیاز اور لہسن ہے سننے داود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستائیس